حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم اے اللہ مجھے مردود شیطان سے محفوظ رکھ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو تہتر